بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والسماء ذات البروج آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے والیوم المعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ شاہدین و بشہود اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی یا جس کے پاس حاضر ہوا گیا ہے قتل اصحاب الاخدود مارے گئے اس خندق والے النار ذات الوقود جو سراسر آگ تھی بہت ایندھن والی ادھم علیہ قعود جب وہ اس پر بیٹھے تھے وہم علامہ یفعلون بالمؤمنین شہود اور وہ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر گواہ تھے ہاں یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے پھر وہ راہب کے پاس جانے لگ گیا اور پھر بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس کو قتل کرنا چاہا نہ قتل کر سکا سب کے سامنے اس کو اس نے بتایا کہ جی اس طرح کرو گے تو پھر میں قطر ہو جاؤں گا اللہ کا نام لے کر اس نے قطر کیا وہ جو جتنے دیکھنے والے ہیں سارے مسلمان ہو گئے وہ جو مسلمان ہو گئے ان کے لیے پھر خندقیں کھود کے انہیں اس میں پھینکا گیا یہ وہ اسی واقعہ کی طرف ہے اشارہ عزیز الحمید اور وہ انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں دیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو سب پر غالب اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے اللہ لہو ملک السماوات والارض وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے واللہ کل شہید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق یقینا وہ لوگ جنہوں نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان نبت شورب بھی کالا شدید یقیناً رب کی پکڑ بہت سخت ہے ان نہ یقیناً وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ لوٹائے گا وہ الغفور الودود اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے ودود شفاف صاف شفاف محبت کرنے والا خالص محبت کرنے والا ودود ود سے محبت صاف محبت شفاف ذو العرش المجید بڑی شان والے عرش کا مالک یا ذل عرشی عرش والا ہے المجید بڑی شان والا فعال لما يريد کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے حل اتا کا حدیث الجنود کیا آئی ہے تیرے پاس لشکروں کی خبر فرعون و ثمود فرعون اور ثمود کی بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں واللہ من ورائهم محیط اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے بل ہوا قرآن مجید بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے فی لوح محفوظ لوہے محفوظ میں یا ایسی تختی میں جس کی حفاظت کی گئی ہے